الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا فلا مضل له يضلله هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وآدينا ومرشدنا ومولانا محمد ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله اللہ الكريم گلا على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل موہن کما کوئی بالا ملی مالا إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد آل آل محمد كما على وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد نکالو اپنے ساتھ ساتھ ایک ہم چیز گزشتہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح عرض کی تھی جس حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات قسم کے آدمی عرص عظیم کے سائے میں چھاؤں میں آرام سے سکون سے ہوں گے ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی ان سات آدمیوں میں سے ایک وہ بھی ہے کہ صدقہ اور خیرات کس طرح پہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے قرآن کریم نے دونوں چیزوں کی طرف سراہت وضاحت فرمائی ہے ان کو بدھ صدقات کا نئیم مانگی وہ ان کو خواہ بتو تو الفقرا فہو خیر اللہ فرمایا اگر تم صدقہ اور خیرات چھپا کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور اگر اعلانیہ دو تو تمہارے لیے پھر بھی بہتر ہے چھپا کر دینے میں مصلحت یہ ہے کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے اللہ پاک اس عبادت سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں جو صرف اللہ کو پتہ چلے ایک حدیث میں ہے فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میدان حشر میں آواز لگے گی کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو مجھے یاد کیا کرتے تھے اعلان کیا جائے گا آؤ نور والے ممبروں کے بیٹھ جاؤ تم اندھیروں میں مجھے یاد کیا کرتے تھے آج نورانی ممبروں کے بیٹھ جاؤ ایک اور حدیث میں ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے <clears throat> کہ جب آدمی چھپا کر کے کوئی عبادت کرتا ہے مکھی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی امید رکھتا ہے تو خدا بند کریم اس سے بہت راضی ہوتے ہیں اللہ جین فکون عمان والنہار سر رنگ والا نیتم مجروم گرم بہن دونوں چیزیں صاف ہیں میری راہ میں جو خرچ کرنے والے لوگ ہیں وہ دن میں کریں یا رات میں کریں وہ اعلانیہ کریں یا چھپا کر کے کریں بہرحال اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کو وہ بندہ زیادہ محبوب ہے وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو چھپا کر کے صدقہ کرے کسی کو پتا نہ چلے اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی ریاکاری سے بچ جاتا ہے اور ریاکاری بہت بڑی بیماری ہے اندازہ لگایا ہوگا آدمی جب اللہ کے نام سے کچھ دیتا ہے تو یہ امید کرتا ہے کہ جس کو میں نے دیا وہ آگے سے یوں کہے جزاک اللہ جزاک اللہ واہ جی واہ واہ جی واہ بہت بڑے سخی آدمی ہیں نفس اس بات کا انتظار کرتا ہے اللہ تیرے بال بچوں میں برکت دے اللہ تیری جان میں برکت عطا فرمائے کارخانے میں برکت دے دکان میں برکت دے کان سننے کے لیے منتظر ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس کے منہ سے نکلے جس کو میں نے خراب دی ہے حالانکہ اس کی زبان کے بجائے اگر اس کا دل بولنے گا تو وہ زیادہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں کسی کو ٹھنڈا پانی پلاؤ تجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ میرے لیے دعا کر دو اس کی اکڑیاں بول اٹھیں گی خدا تیرا بھلا کرے اس کا انگ انگ بول اٹھتا ہے پیاسے کو پانی ملے گا اس کی اکڑیاں دعائیں دیں گی بھوکے کو روٹی ملے گی اس کی اکڑیاں دعائیں دیں گی ننگے کو کپڑا ملے گا اس کا دل دعائیں دے گا پریشان حال کی جب مدد کرو گے وہ تمہاری سے سامنے کہے یا نہ کہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ تو سویا ہوا ہو اور وہ تیرے لیے سر سجدے میں رکھ کر دعا کرے یا اللہ فلاں بندے نے میرے ساتھ سلوک کیا تو اس کا بنا کر سفیان نے سوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سلوک کرتا تھا یا بادشاہ وقت تھا ہزار روپیہ مہینہ دیا کرتا تھا اللہ والے کو خرچ کے لیے سفیان نے سوری رحمۃ اللہ علیہ تعجب کے وقت پر پرچے میں رکھ کر دعا کرتے تھے لاگی یا پر مکینے نے میرے پیٹ کی کفالت کی میری دنیا کی کفالت کی میری دنیا کی ضروریات ضروریات میں کام اور عالم میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں تو خبر کی کفالت فرما سفیان سوری رحمت اللہ علیہ جیسا ولی خطب اور ابدال زمانے کا دعا کرتا الہی میدان حشر میں فلا تو پھر پھر تم جب کوئی کسی کی کام نہ ہے اور حالات ہی اوپر نکلے یوم امیر پھر مر امیل سی وہی و ابھی و خواہی بتیگی و بنی ماں ابا بی بی کوئی بھی کسی کے کام آنے کے لیے تیار نہیں سفیان سوری رحمت اللہ علیہ سر سجدے میں رکھ کر دعا کرتے ہیں الہی یا برمکی کی قیامت میں کفالت فرما فرما اللہ پورا امال بلر والا نیتن فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون چھپا کر اللہ کے نام پہ خرچ کرو اعلانیہ طور پر خرچ کرو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ساتھ پر یقین کرے مگر وہ اس کو یہ سارے کا سارا معاملہ اپنے آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ مدینے کا انصاری کھجوروں کی تجارت کرتا ہے کھجور آپ میں لیے ہوئے چل رہا ہے آدھی کھجور کھا چکا ہے آدھی باقی ہے نے سوال کر دیا آدھی کجور کھجور اس فقیر کو دے دی چند دنوں کی بات موت قریب آئی وسیعت کی وارثوں کو میرا سارا کدام اللہ کے نام سے صدقہ کر دینا میرے نام پہ سال ثواب کر دینا مرنے کے بعد لوگوں نے یوں ہی کر دیا کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا بتا کیا گزری کہنے لگا یہاں کا معاملہ بالکل نرالا ہے یہاں کی کاروبار بالکل نرالے ہیں اور کہنے لگا رب اکبر کی قسم جتنا اڈر جتنا ثواب جتنی جگہ مجھے آدھی کھجور کی ملی اتنا پورے گودام کا نہیں ملا وہ میرے ہاتھ کی تھی وہ میں نے اپنے ہاتھ سے دی تھی اس میں کوئی ریا نہیں اس میں کوئی دکھلاوا نہیں اس میں کوئی نام بری نہیں تھی بعد میں آنے والے لوگوں نے محملہ چکا ہے تعلق داری کو چکایا تم ہمارے یہاں کھایا کرتے ہو ہم تمہارے یہاں کھاتے ہیں ادلا بدلا کیا کہتا خام میں رب اکبر کی قسم مجھے پورے گودام میں سے کچھ نہ ملا نہیں ملتا آدمی کو مگر اس کے آتوں کی کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو کہاں تک آدمی بیان کرے گا پوری دنیا اس میں سما سکتی ہے کالی کملی والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ آدمی بھی عرش کے چھاؤں میں آئے گا سائے میں جگہ ملے گی جس نے اللہ کے نام سے صدقہ کیا چھپا کے کیا لینے والے کو بھی شرمندگی نہ ہو اور اسے بھی ریاکاری کا موقع نہ ملے اور پکھلاوے کا موقع نہ ملے قرآن کریم میں مسلمانوں اپنے لیے دیے کو ضائع نہ کیا کرو یا اور ایماندارو لا تبدیل سدا بالمن کم بل برباد نہ کرو خراب نہ کرو تباہ نہ کر ڈالو ختم نہ کر ڈالو اپنے لیے دیے کو الہ العالمین ختم کیسے ہو جاتا ہے برباد کیسے ہو جاتا ہے ضائع کیوں کر ہو جاتا ہے فرمایا دل منبل ادا احسان جتلانا ہم نے تیری ساتھ یوں کیا تھا اس کے منہ پہ احسان جتلانے سے اسے دلیل کرنے سے آج تو بڑا آدمی بنتا ہے کل ہم تجھے زکات دیا کرتے تھے یاد کر فلانے وقت میں میں نے تجھے کرتا پہنایا تھا یاد کر فلاں وقت میں ہم نے تیرے ساتھ یوں سلوک کیا تھا اللہ کا قرآن کہتا ہے خدا بند کریم فرماتے ہیں جب تو اس کو میرا مارتا ہے اللہ فرماتے میرے بندے کا کلے اکٹھا ہو جاتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور کسی بندے کو تکلیف دینا میرے یہاں جائز گی اللہ کریم فرماتے ہیں سب سے بڑی عبادت سب سے بڑی نیکی شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نفر اللہ مرکزہ اللہ تعالیٰ کی کروڑ اور رحمت نازل ہو اس مرد مجاہد کی قبر مبارک پہ آمین ہو حضرت والا کی خدمت میں سولہ مہینے رہنے کا اتفاق ہوا جوتیوں میں بیٹھا ان لوگوں کی بڑے بڑے عالم تشریف لاتے تھے ہندوستان کے بھی اور دوسرے ملکوں کے بھی اور اگر سے وظیفہ پوچھتے تھے تو کچھ بتائیں ہمیں آپ ایسا وظیفہ کریں جس سے نیک بن جائے سبحان اللہ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میرا بچپن تھا اب قدر ہوتی ہے فرمایا کرتے تھے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ کسی کو ستاؤ مت ہندو ہو مسلمان ہو مرد ہو عورت ہو حتیٰ کے جانور ہو جانکار کوئی بھی ہو کسی کو دکھ مت اور اگر آپ سوچے تو یہ بہت مشکل وظیفہ ہے یہ گرد بڑا مشکل ہے تصویر پھیرنی آسان ہے نفل پڑھنے آسان ہے لیکن اس وظیفے پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بچائے کہ کسی کو تھکانا نہیں کسی کو پریشان نہیں کرنا میں نے آپ سے قرض لے لیا کہ ایک مہینے میں دوں گا آپ میرے پیچھے پھر رہے ہیں سال گزر گیا یہ ستانا نہیں میں نوز باللہ کسی کی تھی بیٹی کے بارے میں غلط خیال کرتا ہوں یہ کسی کی آبرو کو تک کر یہ کسی کو ستانا نہیں تمام صورتیں اس میں داخل ہیں سفر میں اگر میں گھر میں کاروبار کرنے کے ساری زندگی میں اگر آپ سوچے تو یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ آدمی دوسرے کو تکلیف نہ دے ہمارے یہاں تو سارے تکلیف دے کر کے کام بنتے ہیں جب تک دوسرے کو تکلیف نہ دو اس وقت تک آدمی کی بڑا نہیں نکلتی اور ہمارے ملک کے لوگوں کا مزاج بن گیا مجبور سے کماؤ جتنا زیادہ مجبور دیکھو اتنا زیادہ کماؤ اڈوں پہ جا کے دیکھو اسٹیشنوں پہ جا کے دیکھو وہ لوٹ کھسوٹ ہے وہ کنگ دکھتا ہے وہ مسافر اتنا مجبور ہے کہ اللہ پاک نے ترس کھا کر سنتیں معاف کر دی نفل معاف کر دیے فرض نماز میں آدھی معاف کر دی اللہ میاں جانتا تھا کہ سفر بڑی تکلیف کی چیز ہے مسافر پر اللہ میاں نے ترس کھا کر سنتیں معاف کر دی نفل معاف کر دیے آدھا فرض معاف کر دیا مگر مسلمان کہتا ہے کہ ان مسافروں کی جیب کاٹو ان مسافروں کو ننگا کر دو ان مسافروں سے جو کچھ بھی ہے وہ یہیں پر کھینچ لو کسی اسٹیشن پر جا کے دیکھ لو تمام چیک کرنے والے لوگ مر گئے خبروں میں چلے گئے زہر بھی ملا کر کے بیچ ڈالو کوئی بات نہیں چار دن کی پکی ہوئی ہوتی بیچتے رہو کوئی بات نہیں سارے افسر مر گئے سارے ڈاکٹر مر گئے تمام انتظامیہ والے لوگ مر گئے اور اگر سر آپ کا پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ سے دو دکاندار لڑ رہے ہیں تو آپ فوراً پہنچیں گے کہ اس سے بھی مال ملے گا اس سے بھی مال ملے گا مال بٹورو کتنا بٹورا چاہتے ہو میں پھر کہتا ہوں کہ ہم جتنا مال بٹور رہے ہیں بہت ممکن ہے کہ نہ ہمارے کام آئے نہ ہماری اولاد کے کام آئے حالات ایسے نظر ڈالو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت کسی زمانے میں لوگ مسافروں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے بلکہ مشرقین مکہ کرتے تھے ابو جہل اتنا بڑا کافر ہونے کے باوجود سکو پانی میں گول کر چوک میں کھڑا ہو کر کے پلایا کرتا تھا لوگوں کو امیہ بن خلف لوگوں کو پانی پلایا کرتا تھا آج مسلمان سے پانی کو مانگ کر کے دیکھیں آپ کون کسی کو پانی پلاتا ہے اور اب تمام جنتی بنے پھرتے ہو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ سات آدمیوں پر عظیم کی چھاؤں میں جگہ ملے گی ان میں سے ایک موقع ہے جو مکی طور پر صدقہ کرے اللہ کی ساتھ جانے اور وہ جانے کسی کو کوئی پتہ نہ چل سکے بس اللہ تبارک وطالعہ کے نام پر جو دے دیا اس کو دے کر کے بھول جائے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں گزر رہے ہیں ایک علاقے سے گزرتے گزرتے ایک جگہ لوگوں کا مجمع لگا ہوا دیکھا فرمایا کیا بات ہے بتا چلا ساٹا مکان بنانے کے لیے محل بنانے کے لیے سنگ بنیاد رکھ رہا ہے بہت بڑا محل تعمیر کرنا چاہتا ہے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے شاہزادے کو بلوا لیا فرمایا شاہ کیسا محل بنانا ہے اس نے بتایا جی اس قسم کا نقشہ بنایا گیا ہے فرمانے لگی کتنا خرچ ہوگا شاہزادہ کہنے لگا اس زمانے میں کہ دو لاکھ ریال خرچ ہوں گے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بہت ممکن ہے کہ اس محل کے بنتے بنتے تیری موت آ جائے بہت ممکن ہے یہ بن کر تیار ہو جائے پھر تیری موت آ جائے تو اس میری آئش بھی نہ رکھ سکے تو اس کی چمک دھمک کو دیکھنے بھی نہ پائے بہت ممکن ہے کچھ نوری آئش کرنے کے بعد افسوس کرتا ہوا حضرت کے ہاتھ ملتا ہوا دنیا سے چلا جائے حضرت مالک بن دینا رحمت اللہ نے فرمانے لگے دو لاکھ روپیہ مجھے دے دے میں ایسے محل کا وعدہ کرتا ہوں جس میں تو داخل ہونے کے بعد کبھی نکلے گا نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس محل میں رہے گا اور اس محل کے آگے بڑے باغ بغیچے ہوں گے بڑی بڑی نہریں ہوں گی بہت اعلیٰ قسم کا باغ اور بغیچہ گلشن محل ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرا رہے گا نہ تیری موت آئے گی نہ تجھ سے وہ محل چھوٹے گا مسلمانوں میں یقین کا زمانہ تھا شہزادہ کہنے لگا میں بالکل آپ کو سارا روپیہ دے دیتا ہوں مگر ہمارے یہاں دستور ہے جب کوئی موازہ ہو جب کوئی لین دین کیا جائے تو جان بہن کے دستخط ہونی چاہیے لکھ پڑھ ہونی چاہیے مالک بن دینا رحمت اللہ علیہ نے کاغذ نکالا اور لکھ دیا میں اللہ پاک جل جلال کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں شہزادے سے کہ جنت میں ایک محل ملے گا شاہزادی نے محل پسند کر لیا آج کل کا ہوتا ہے تو مولوی پیسے مارنے کا ڈھنگ بنا رہا ہے رادا تیرے جیسے ہزاروں دیکھ رکھے جنت ملے گی تو یوں ہی مل جائے گی تڑپ نہیں جذبہ نہیں محبت نہیں شہزادے نے دو لاکھ روپیہ اٹھا کر کے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دیا اور وہ لکھا ہوا کاغذ جو تھا وہ خود سنبھال لیا اور مکان بنانے کا ارادہ ترک کر دیا وہ بھی اللہ والے تھے یہ ہمارے زمانے جیسے تو تھے نہیں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ جتنے یتیم بیوہ مساکین ہو آ جاؤ سارے مالک بن دینار خیرات تقسیم کر رہا ہے علماء نے لکھا ہے صبح سے شام تک مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے ساتھ روزہ افطار کرنے کے لیے ایک کھجور بھی باقی نہ تمام کا تمام اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا سب لوگوں کو دے دیا مرید کہنے لگا حضرت جی شام کا روزہ کس چیز سے اتارو گے فرمایا تو نے اس وقت نہ بتایا ایک ٹکا رکھ لیتے دو آ جاتی اب تو ختم ہے معاملہ اللہ غنی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارہ مہینے کا خرچ بارہ ہزار روپیہ یک دم بھیجا سال کا خرچہ ہماری ماں کے لیے ایسا اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا جب خاتمہ نے کٹڑی لا کے رکھی اللہ غنی ام المومنین فرمانے لگی میرے اور اس دولت کے درمیان کپڑا لٹکا دے مجھے یہ دولت دیکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو دیا فرمانے لگی مجھے یاد ہے میں صاحب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی پکایا کرتی تھی کبھی آٹا چھاننے کی لوپ چلائی پھوک مار دیا کرتی تھی جو آٹا ہوتا تھا جو گھاس اڑ گیا سوڑ گیا باقی بیچ میں پکایا کرتی تھی اور فرماتی ہے زیتون کے تیل کا ڈبا گھر میں رکھا تھا وہ ختم ہو چکا تھا اس کی تل چھنڈ باقی تھی نیچے سرا سی کاٹ باقی تھی میل کچھ سا لگا ہوا تھا ایسا کی ٹیکا فرماتی ہے میں نے جو کی روٹی سے وہ میل کچھ چپڑ دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے تھے اور فرمانے لگے ایسا قیامت میں اس نعمت کا بھی سوال کیا جائے گا ایسا فرماتی ہے مجھے یہ دولت دیکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے میرے آقا نے بڑی تنگی کی زندگی بسر فرمائی تین تین دن کے فاقے چار چار دن کے عموماً فاقے جایا کرتے تھے بہن سے مالک کا نیمت آیا سارا دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا چاندی تقسیم فرمایا اور شام کو آ لیے ہے ایسا فرماتی ہے حضور نے مجھ سے پوچھا گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے کہ نہیں میں نے عرض کر دیا اللہ کا نام باقی ہے ایسا فرماتی ہے سرکار مدینہ نے مجھ سے پوچھ کر بھوک کی حالت میں نیت باندھ لی کس طرح سے زندگی بڑھا کر گزاری ہے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے تینوں چاروں گوہر تقسیم ہو رہی ہیں اور اپنا حال یہ ہے کہ چولہے میں آگ نہیں جلتی کپڑا پورا نہیں ہے اور پھر شکایت کبھی نہیں اللہ میاں نے خود پوچھا اے میرے محبوب اگر آپ فرمائے یہ عہد پہاڑ سونے کا بنا دوں جہاں آپ جایا کریں گے یہ آپ کے ساتھ چلا کرے گا عرض کیا اور میرے پروردگار میں فقیر ہی راضی ہوں میں اس فقیر ہی میں راضی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا صدیقہ کا فرماتی ہے کہ مجھے یہ دولت اچھی نہیں لگتی اس گٹڑی کو لے جاؤ میرے اور اس کے درمیان میں کپڑا لٹکا دو اور خادمہ سے کہا جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو آؤ محتاجو آؤ غریبو آج ایسا صدی کا خیرات بات رہی بارہ مہینے کا خرچ ہے سال بھر کا خرچہ آیا ہے فرماتی ہے کہ اثر کے وقت تک تمام کا تمام تقسیم کر دیا ہے خادمہ کہتی ہے شام کا وقت جب آیا ایسا صدیقہ کر اللہ تعالیٰ کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور کا دانا کوئی نہیں روٹی نہیں کھانے پینے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں خاتمہ کرنے لگی آپ نے کچھ تھوڑے سے دو چار آنے رکھ لیے ہوتے اب فاقے سے بیٹھی ہو پانی پی کر بیٹھ گئی ہو رو کے فرمانے لگی تو نہیں جانتی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرف عمل تھا اور یہی حضور کی وصیت اور نصیحت ہے جو دولت کی طرف پڑے گا آخرت برباد ہو جائے گی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے لکھ کر کے دیا دولت روپیہ پیسہ تو لاکھ گانے سے لے لیا ہے سارے کا سارا دن بھر میں تقسیم کر دیا ہے تیسرے دن یا چوتھے دن تیسرے چوتھے روز تعجب کے لیے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جو مسلح کے کھڑے ہونے لگے تو پیروں میں اندھیرے میں کاغذ لگا نبی سچا تیرا نبی سچا تیرا خدا سچا میں نے جنت میں اپنا محل پا لیا مجھے وہ محل مل گیا جس محل کے لیے تم نے وعدہ کیا تھا بات ہے ساری یقین کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ارشاد فرمایا کہ سات آدمیوں میں سے ایک وہ بھی عرش عظیم کے سائے میں ہوگا چھاؤں میں ہوگا جو صدقہ اور خیرات چھپا کے کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ بس اللہ جانے اور میں جانا کریم میں اللہ کی راز خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے اور ایک اور چیز خاص طور پر جو ہمیں کھٹکتی ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی فرما سے کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ بس اللہ جانے اور میں جانا کریم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے اور ایک اور چیز خاص طور پر جو ہمیں کھٹکتی ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی فرمایا اکشئی کون یا عید الفکر شیطان تمہیں یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یوں ہی لینے دینے کا سلسلہ جاری رکھا تو کل کو تم اتنگ ہو جاؤ گے کلاش ہو جاؤ گے کنگال ہو جاؤ گے تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا اگر تم نے یوں ہی سلسلہ جاری رکھا الفقر ويأمركم بالفساد جب بھی تم اللہ کے نام پہ صدقہ کرو گے خیرات کرنا چاہو گے کسی مسکین اور محتاج کو دینا چاہو گے عزیز و اقربا یتیم بیوہ کے ساتھ سلوک کرو گے کسی ہنسا قریب کے ساتھ سلوک کرو گے شیطان تمہیں فوراً کہے گا چھوڑا دے چھوڑا دے اگر یوں ہی تو دیتا رہا تو تو ننگا ہو جائے گا اللہ میاں فرماتے ہیں شیطان کا یہ وعدہ ہے اور میں تجھے وعدہ دیتا ہوں اللہ یعیدکم مغفرتا منہ ملو فضلا شیطان تجھے پکڑ کا وعدہ دیتا ہے قریبی یاد دلاتا ہے تو ننگا ہو جائے گا مقابلے میں میں خدا وعدہ کرتا ہوں بخشش کا اور بڑھاوے کا کا تو میرے نام پہ دیتا جا میں بڑھاتا چلا جاؤں گا ملکما اللہ میاں فرماتے ہیں واسع علیم میں بہت پینے والا ہوں میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں اللہ فرماتے ہیں میں اب دیکھوں گا ایک طرف تو میرا بیٹا ہے ایک طرف شیطان کا بیٹا ہے میں دیکھوں گا اب تو میرا کہنا مانتا ہے یہ شیطان کا کہنا مانتا ہے سارے مسائل ریاض سے دکھلاوے سے بچانے کے لیے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ایک درخت تھا لوگ اس کی پوجا کرنے لگے لوگ اس کی پوجا کرنے لگے جیسا کہ ہمارے ملک میں بھی رواج ہے فلاں جگہ جو جانگ ہے بڑا برکت والا ہے فلاں پیپل بڑا برکت والا ہے فلاں بڑا برکت والا ہے لوگوں نے چرچا وہ نکلتا ہے پھر ملک بھر سے اور مرد اس کی اجازت کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ایک درخت تھا جس کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی اور خوب چل پڑی وہاں ایک عابد رہتا تھا اللہ والا مجھ کو جب پتا چلا تو وہ کلاڑا لے کے چلا مجھ کو کاٹنے کے لیے کہ لوگ شرک کی بیماری میں کپڑ گئے تباہ ہو گئے میں اس طرح کوئی کاٹتا ہوں نہ رہے گا بات اور نہ بجے کی بات ہوئی لہٰذا شرک بند ہو جائے گا تو راستے میں شیطان آدمی کی شکل بنا کے ملا وہ لگا تو موبی جی کہاں چلے مگر سرف کو کاٹوں گا کس پر لوگ منتیں مان رہے ہیں شرک ہو رہا ہے خدا کتاب کے سوا لگا تیرا کیا بگڑتا ہے تجھے کیا نقصان ہے مگر اچھا شرک ہوتا ہے میرا نقصان کوئی نہیں مخلوق شرک میں مبتلا ہو کر تباہ ہوتی رہے آخرت برباد ہو جائے دنیا برباد ہو جائے میں بیٹھا دیکھتا رہوں تو شیطان میں کشتی ہوئی لڑ پڑے آپس میں اللہ والے نے شیطان کو اٹھایا اور زمین کے پٹک کے مارا اور چھاتی کے چار بیٹھا شیطان کہنے لگا ذرا نیچے اتریے اس بات بتاؤں گا تجھے ذرا نیچے اتر اس نے کہا کیا بتا تیرا کیا مطلب ہے کہ اس طرح کو کاٹوں گا سرچ بند ہوگا لوگ اللہ اللہ کریں گے اس نے کہا بات سن اگر تجھے اللہ ہی اللہ کرنی مقصود ہے اور لوگوں کا فائدہ مقصود ہے تیرے تکیے کے نیچے دس روپے روز ملا کریں گے تو غریبوں کو تقسیم کریے بھوکوں کا پیٹ بھرے گا دعا کریں گے کتنا فائدہ ہوگا دس روپے روز میں نہ کہیں گے تیرے سرانے کے نیچے مگر اس طرح تو نہ کھا سوبھی جی بچارے آ گئے قابو اس نے کہا بھی یہ کوئی کم کم نے کی تو نہیں اور اس زمانے کے دس روپے آج کے دس روپے نہیں جو پھوک مارنے جڑ جائے یہ دس روپئے میں تو خدا جانے کتنوں کا پیٹ بھرے گا کتنوں کو کپڑا پہناؤں گا کتنوں کی دوا دارو کروں گا کتنوں کی مشکل آسان ہوگی درخت کاٹنے سے مجھے کیا ملے گا چھوٹی جی کو سمجھ میں آئی کلارا رکھا آپ پہ بیٹھ گئے رات کو سوئے صبح کو سرانے کے نیچے سے باقی دس روپئے ملے کہ اللہ کا بہت اچھی بات یہ تو مزے ہو گئے گئے اور اللہ کے راہ میں خرچ کر دیے دوسرے دن بھی سرانا اٹھا کے دیکھا تو صبح کو پھر دس روپئے مل گئے کہ شیطان ہے تو سچا بھائی تیسرے دن سرانا اٹھایا تو ہے ہی نہیں دری اٹھا کے دیکھی کہ شاید دری کے نیچے جلدی میں رکھ گیا ہو وہاں بھی نہیں چار پائی کے نیچے جھانک رہے ہیں مٹی کو رہے ہیں تو ادھر گر گئے نہیں وہ کہاں تھے اچھا پھر اٹھا کو لارا اور پھر اس اس کی طرف چلے اور پھر راستے میں ملا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہنے لگا کہاں چلے اس میں سے کاٹ گا لوگ شیئر کرتے ہیں اس نے گھر وہ بتایا تھا تجھے دس روپئے ملا کریں گے انہیں لگا بہمان ہو گیا تھا دو دن تو ملے آج تو بالکل نہیں ملا ایک آنا بھی نہیں وہاں تو اب جو شیطان میں اس ولی میں کشتی ہوئی اب ولی نیچے شیطان اوپر اب وہ نیچے دبا لیا اور شیطان اوپر بیٹھا کہنے لگا تو ذرا خیر یہ بات بتا اس دن تو تو نیچے تھا میں اوپر تھا آج میں نیچے اوپر ہی کیا وجہ تو کہنے لگا میری بیماری مجھ سے پوچھتا ہے اس نے کہا بتا تو صحیح کہنے لگا اس دن تیرا غصہ صرف اللہ کے لیے تھا اس دن جو تیرا غصہ تھا ناراض کی تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی اور اللہ کے لیے تھی للہ تھی اس میں تیرا کچھ شامل نہ تھا آج کے غصے میں یہ بھی تو شامل ہے نا دو دس روپئے کیوں نہیں ملے اس لیے ملاوٹ ہوگی غصے میں اس لیے میں اوپر گیا جناب نیچے چلے گئے علماء نے لکھا ہے کہ اگر غصے میں ملاوٹ ہو جانے سے شیطان کے نیچے آدمی آ جاتا ہے عبادت میں جب شیطان کا ہماری ریا کاری اور سکھلاوے کو دخل ہوگا تو پھر شیطان کے نیچے کیوں نہ آئیں گے اس لیے فرمایا کہ ریاکاری سے بچنا ہے دکھلانے سے بچنا ہے کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں جب لوگوں میں نماز پڑھیں گے وہ لمبا سبدہ لمبا رکو بڑی لمبی اچھا بڑی لمبی رات اور جب اکیلا پڑے تو چل میں آیا ختم وہ گہر کر گئے دیر ہی نہیں لگے بات اماموں کا یہ حال ہے جماعت کراویں گے تو بڑی لمبی چوری نماز اور بعد میں دو سنتیں اگر پڑھ لی ہے نا تو مختلف تارے مولی صاحب پڑھ کے چلے بھی گئے یہ تمام چیزیں دکھلاوے میں شامل ہے یہ اور اللہ پاک دکھاوے کو ریاکاری کو ختم پسند نہیں کرتا وہ زکات ہو وہ نماز ہو وہ حج ہو وہ عبادت ہو وہ خیرات ہو کوئی چیز بھی ہو اللہ پاک کہتا جو کرنا میرے لیے کر اس میں کسی قسم کا دکھلاوا نہ کر اور لوگوں کو کیا دکھاتا ہے لوگ تو تجھے آگے بے ایمان کہتے ہیں کیا دکھانا ہے لوگوں کو اس لیے پرانے کریم میں بار بار فرما اللہ ہو یا فضلہ والله واسع عليم يؤتي الملك يؤتي الحكمة من يشاء لوگا میں خدا وعدہ کرتا ہوں جو میرے نام پر تم خرچ کرو گے میں مالک تو نہیں ہوں بیماری سے خرچ کرا دوں گا مقدمے سے خرچ کرا دوں گا پریشانیوں میں خرچ کرا دوں گا مجولیات میں خرچ کرا دوں گا شامل کے ماسکے سے خرچ کرا دوں گا اور اگر تم صرف اللہ کرو گے اور میں اب اللہ سب کے کہنے سے میری طرف سے بخش کا بیٹھا کتنی بڑی بات ہے کہ خود مالک کیا فرمائے کہ جب تو گا میں تیرے لیے جنت تیار لیے کھڑا بڑی اچھی بات کہی کہتا کہ ان کی تھوڑی سی لگاوت اصل میں کام آ گئی ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حسروں میں گئی نصرت ہے مغفرت ہے جس کیوں میں میرے گھبرائی ہوئی بخشی تلاش کرتی ہے کیا مزے کی بات ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آواز خود اللہ پاک کی طرف پھیلا لو آئے وہ لوگ کہاں گئے وہ لوگ جو اپنی ضروریات میں سے نکال کر اپنے خرچے میں سے نکال کر میرے نام پر دیا کرتے تھے جن کا یہ خیال تھا کہ ہاں ہم اس کا بدلہ اللہ سے حاصل کریں گے فلهم ہم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون کتنا کرنے والے لوگ تھے کیا بتاؤں کہ گزشتہ زمانے کے لوگوں نے کس کس طریقے سے کمائی کر کے اپنی آخرت کو بنایا ہے آج ہم آخرت کا تو نام بھی نہیں لیتے میں تیرے دماغ میں یہ بات ہی نہیں کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ بھی جائیں گے خبر کی زندگی بھی آئے گی حسر بھی آنا ہے قیامت بھی آنی ہے گلفرات بھی آنی ہے ہم لوگوں کے دماغ میں تو یہ بات آئی نہیں حالانکہ میں اور آپ اس نبی کے امتی ہے اس سرکار نبی رسول اللہ وسلم کی امتی ہے سیدہ فاطمہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں اپنے ابا کی حضور میں حاضر ہوئی اور میں نے جا کر کے اپنے ابا کے آپ میں آپ ہی روٹی کا ٹکڑا رکھ دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سے چلائی میں نے رکھ کیا میرے ابا تین دل کے فاقے کے بعد ایک روٹی ملی تھی آپ ہی میں نے کھا لی آپ ہی آپ ابا کے لیے لیے سرکار مدینہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے فرمایا لفظ جگر اور نور نظر روٹی کا ٹکڑا دیکھا ہے اس تنگی سے اس رفرت سے اس پریشانی سے زندگی گزاری اور آمدن گزاری یہ نہیں کہ حضور مجبور تھے اللہ نے بار بار پوچھا ہے تو دولت کے انبار لگا دیں آج ہم پوچھو ان سے جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کس طرح دوڑے دوڑے پھرتے عدالت کے پیچھے نماز معاف ہے روزے معاف ہے اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے نبی کے فرمان کو نہیں مانتے آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ اہل بیت کی محبت ہم کرتے ہیں یا تم کرتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لخت فکر کے دروازے پہ فاطمت تارا کے مکان پر دروازے پہ کھڑے ہو کر فرمایا بیٹی میں گھر میں آؤں داخل ہو سکتا ہوں اندر سے آواز آئی پہلے تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو اپنی چادر اندر پھینک دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پھینکی اندر تشریف لائے فرمایا بیٹی کیا ہوا رو کے عرض کرنے لگی ابا اتنا کپڑا نہیں ہے پسن کو چھٹا اتنا کپڑا میرے پاس موجود نہیں کہ پورا پسند چھٹا سکوں شرم کے مارے آپ کی چادر مانگ لی کہ ابا کے سامنے ننگی گی کیسے یہ ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اسنا اور یہ ہے اس کی زندگی جس کا نام لے کر آج بدماشی پھیلائی جا رہی ہے جس کا نام لے کر آج دولت سمیٹی جا رہی ہے اگر نبی کی بیٹی سے محبت کرتے ہو تو آؤ کیوں مارے مارے پھرتے ہو کیوں تم نے رات ان چکر بازی بنا رکھی سوٹ نہیں چھوڑتے نبی کی بیٹی کے پاس بدن چھپانے کے لیے کپڑا نہیں اور کچھ کھا رہا سوج کھا رہا مسلمان کہلاتے ہو اپنے آپ کو سود کھا کے کر رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے کب کون سا وقت ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کریں گے فرمایا بل آخرت خیر اللہ منی بلا تم فتیلا اور میرے بندے آخرت کو پرہیزگاروں کے لیے دل کی پرہیزگاری اختیار کرو دماغ کے اندر پرہیزگاری پیدا کرو اپنے ہاتھ کے اندر تقوا اختیار کرو اپنی آنکھ میں تقوا پیدا کرو اپنے رات دن کے نظام میں اللہ کا خوف پیدا کرو رات کو پوچھو دن کو آخر جا رہا ہمارے یہاں غور و فکر کا ہی ختم ہو گیا صحابیات نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح پر اپنی زندگی پوری فرمائی بادشاہ ہو کر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ہیں جو ام المومنین میں سے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے ہم سب مسلمانوں کی ماں ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جا کے کہنے لگے کہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے ہمیں تو شرم آتی ہے آپ اپنے ابا یعنی حضرت عمر سے کہیں کہ یہ پیمنگ والے کپڑے پہننے چھوڑ دیں اب تو فتوحات بہت ہوگی اب تو اتنی تنگی نہیں رہی دوسرے ملکوں کے وفد آتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے ذرا کہو نا کچھ خرچ زیادہ کر لیا کرے اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بیٹی کے یہاں تشریف لائے تو کہا ابا جان کچھ زندگی بدلو کچھ رنگ رنگ بدلو اب تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے تو آپ ہو رہی ہے تمام مسلمان چاہتے ہیں کیا آپ اپنی حالت کو بدل لیں مارو کیا رضی اللہ تعالیٰ نو رونے لگے فرمایا ان آدمیوں کے اگر تم نام بتاتے ہیں وہ آنے والے کون کون سے در مار مار کر ان کے چہرے بگاڑ دوں گا تو خود بتا امام اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا آپ کی وفات ہوئی آپ کی موت آئی کیسے کپڑے تھے ہم سا رو دیا اور سیدہ ہمسا تعالیٰ نہ فرماتی ہے میری آنکھوں نے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لباس میں کئی پیونگ لگے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ہفتہ اب کی میں بھی اسی حال میں جانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اپنے آقا کی خدمت میں جاتے ہوئے شرم آئے ہفتہ کہتی ہے تو چمڑے کا پیبند بھی ایک دو لگا ہوا تھا کم سے کم چار پیبند تھے جن کپڑوں میں فاروق اعظم کا انتقال ہوا کما کر کے لے گئے یہی لوگ اور فرمایا مسلمانوں کے باقاعدہ کہا کہ تم میری تجویز و تقسیم پر کوئی خرچ نہ کرتا ایسے ہی تو لوگ تھے ایک بزرگ ہے بہت بڑے محقف ہیں امام بخاری رحیم اللہ کے بھی استاد ہیں حدیث شریف لکھتے تھے پین اس زمانے میں تھے نہیں قلم تھی قلم شراب تھے چھیلتے تھے وہ چھی کا ایک سیٹ سے اکٹھا اچھا کرتے تھے جب آخری وقت آیا تو فرمایا میرے غسل کا پانی اس چیزے سے گرم کرنا جس سے میں نے قرآن لکھا حدیث شریف لکھی پوچھا کیوں رو دیا نجات کا بہانہ بنانا چاہتا ہوں چھلکے سے میرے غسل کا پانی گرم کر لینا جس سے میرا آخری غسل دو گے تاکہ میں یہ عرض کر سکوں کہ ایسے چھلکے کا پانی سے غسل کر کے آیا ہوں جس سے کرے کی میں حدیث لکھا کرتا ہوں کیا کیا بہانے لوگوں نے بنائے ہیں اپنی نجات کی علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے سنا تھا کہ اللہ پاک کرتے گاڑی سے شرم فرماتے ہیں مرنے لگا آخری وقت آیا کالی داڑھی تھی کے کہنے لگا میری داڑھی کو بند کر دو تاکہ میرا بھی کام بن جائے علماء نے لکھا ہے مرنے کے بعد کسی نے خام میں دیکھا پوچھا بتا کیا گزری کہنے لگا میرا ہلنا ہی قبول ہو گیا اللہ نے فرمایا نے ہلنا کیا مگر مجھ سے ڈر کے کیا تھا اس لیے جا میں نے تجھے ایسے ایسے بنا حالات پیدا کرو ایسی زندگی پیدا کرو جس سے آخرت کا کام آسان ہو سکے اللہ پاک مجھے اور آپ اور آپ کو آخرت کا فکر پیدا کرنے کی توفیق پتا فرمائے ہم سب کی قبر اصل کو اچھے سے اچھا فرمائے آپ الحمد للہ رب العالمین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي العاجمي وعلى آله وأصحابه ذرة الكرام یا اللہ سب کی آخرت کو اچھا کر دے یا اللہ شاکار ہے ہے گناکار تیرے کرم کے امیدوار ہے ہم سب کو معاف کر دے یا اللہ ہم سب کی بخش فرما دے ہم سب کے ماں باپ کی بخش فرما دے ہم سب کے باپ دادا عزیز و اکرما رشتے دار ساتھ اوپر یا اللہ سب کی مقصد فرما دے العالمین کل امت کی بخش فرما دے پوری دنیا کے مسلمانوں کی بخش فرما دے یا اللہ سورج اوپر اور سے بچا یا اللہ ہم سب کو نبی صاحب اللہ وسلم کی غلامی نصیب فرما غلامی میں موقع غلامی میں اثر ہو ہم سب کی اولاد کو نیک اور نمازی بنا ہم سب کے معاشرے اور ماحول کو اچھے سے اچھا فرما یا اللہ سب بیماروں کی شفا عطا فرما سبھی کی مشکلوں کو آسان فرما دے سب کی پریشانیوں کو دور فرما مالک کائنات اس مسجد کو قیامت کا تعباد فرما یا اللہ اس مدرسے کو دین کے لیے چشمہ بنا سرور عالم ہم سب کو قرآن کریم کی محبت نصیب فرما عظمت نصیب فرما فرمای ہے جس کے ساتھ لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں دعا کر کو اللہ پاک مرین اولاد عطا فرمائے کرتا ہے تمام مسلمانوں کی بجلی بنا دے یا اللہ سب آدمی مندوں کی عادتوں کو پورا کروا بلا بھی سب کی جھولیاں کر دے سب کے کاروبار کو اچھے سے اچھا فرما دے اس کے دن میں قرض کو ادا کرنے کی صورت کو پیدا کروا سب شم روز عزت میں برکت عطا حلال نصیب کروا الہی کسی کو کسی کا اپنے دروازے محمد اللہ